حضرت خبا بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کی شکایت کی آپ اس وقت کعبے کے سائے میں ایک سیاہ دھاری دار چادر کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے ہم نے کہا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت طلب نہیں فرماتے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں فرماتے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بائیس